اس بیس کیمپ کے ایک ایک گھر میں مجاہدین کے لیے دعائیں ہونی چاہیے یہاں مجاہدین کے لیے مجاہدین کے لیے ہمدردی یہاں کی شکل و صورت ایمانی ہونی چاہیے یہاں کا مزاج دینی ہونا چاہیے سچ بتاؤ ہندوستان کا وہ نوجوان جس کی عمر پچیس سال ہے فوجی وردی پہنی انڈین آرمی کی نام مسلمانوں والا اور کسی بت کدے کے باہر پہرا دے رہا ہے کسی شراب خانے کے باہر پہرا دے رہا ہے اس سے جا کے کہو کہ تم مسلمان ہے تیرا نام عبداللہ ہے تیرا نام تیرا نام عمر ہے تو کیوں شراب خانے کے باہر کھڑا ہے کہتا ہے میرے باپ سے پوچھو جو بزدل تھا جس بزدل باپ نے اس ہندو کی غلامی میں مجھے مجھے چھوڑا میرا بچپن بچپن میں لوٹ لیا گیا میری عزت تباہ کر دی گئی اور بلاخر آج مجھے انڈین آرمی کی وردی پہننا پڑی اور میں آج یہاں بت خانے کے باہر پیرا دے رہا ہوں لوگوں اگر آج جہاد نہ کیا ہمارے بچے بھی شراب خانوں کے باہر کھڑے ہوں گے ان کے چہرے پر بھی زنا کی کالک ملی ہوئی ہوگی ان کے چہروں پر بھی شراب کا نشان ہوگا ان کے چہروں پر قوم پرستی کی لانت ہوگی ہم محمد عربی کو قیامت کے دل کیا جواب دیں گے ہم کس طرح سے حضور سے حوض کوثر کا پانی مانگیں گے ہم قیامت کے دن شہیدوں کے سامنے کس طرح سے کھڑے ہوں گے تمہارے پڑوس کا رہنے والا سجاد افغانی جیل میں ڈنڈے کھا کھا کے شہید ہو گیا جسم پہ نیل پڑ گئے کوئی نہیں ہے اس کا بدلہ لینے والا کوئی نہیں ہے اس کے رستے پہ چلنے والا اور الیکشن میں جاں بازی دکھانے والوں جتنی محنت یہاں کرتے ہو اس کے دس سے دس گنا کم اگر کشمیر میں کرو کشمیر آزاد ہو جائے